حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونی پر سوار تھے کہ خسام قبیلے کی ایک عورت آ کر آپ سے مسئلہ پوچھنے لگی فضل اسے دیکھنے لگے اور وہ انہیں دیکھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے فریضہ حج نے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے میرے والد کو بہت بڑھاپے پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے ہٹ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حجت الوداع کی بات ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بیالیس